حضرات گرامی آپ حضرات کل سے حضرات علماء کرام اکابرین ملت ان کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں اپنا نام لکھوانے کے لیے دو چار منٹ میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے حضرات گرامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دور میں ایک آدمی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی کافر ہے تو ایک آدمی اٹھا وہ کہنے لگا حضرت اس آدمی کو جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں ذرا آپ نے جا کے اس سے کوئی دلیل مانگی ہے اس سے کوئی ثبوت اور پروف مانگا ہے اتنی بات آپ نے جا کے پوچھی ہے کہ او فلاں آدمی تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے ان پہ غور و خوض کرتے ہوئے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کتنا حساس عقیدہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ میاں میرے نزدیک من طالب منہ علامت فقت کفر فرمایا میرے نزدیک اگر کوئی آدمی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے جا کے دلیل مانگتا ہے اس کو جا کے یہ کہتا ہے کہ تو نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے تو فرمایا میرے نزدیک جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے جو دلیل مانگتا ہے میرے نزدیک وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا حساس عقیدہ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جب اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے بارے میں مناظرہ ہوتا ہے تو دلائل دے رہے ہیں لیکن جب آ کے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ جب اس کی باری آتی ہے تو پھر یہاں کوئی دلائل نہیں مانتے اور براہین کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے کیوں دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں شک ہو دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں کیا ہو شک ہو ماشاءاللہ آپ تھکے ہوئے ہیں آپ بولتے ہوئے نہیں دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں کیا ہو بلند آواز سے ابھی تو ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں ہم تو صرف اپنا نام لکھوانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے مہمان نے گرامی آئے آپ ان کا استقبال کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم ختم نبوت کے دیوانے پروانے آقا کی ناموس پہ اپنی جانے نچھاور کرنے والے ہم بیٹھے ہیں اور جب تک اکابرین ہمیں حکم دیں گے ہم اکابرین کے بیانات بھی سنیں گے اور اکابرین جو ہمیں ہدایات دیں گے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو وہاں دلیل طلب کی جا رہی ہے اور یہاں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں تو اس سے پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقید ختم نبوت یہ بڑا حساس عقیدہ ہے اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو الحمدللہ مسلمانوں نے اس کی حفاظت کر کے دکھائیے ہم تو ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں ہم ان صحابہ کے نام لینے والے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے آقا کے ایک اشارے پر اپنی گردنے کٹوا دو ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں اور ہم ان مسلمانوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت میں اپنے خون دے دیا اور لاہور کے لاہور کے مال روڈ کو اپنے خون سے رنگین کر کے یہ بتلا دیا کہ ہمیں جان دینی پڑے گی جان دیں دے گے لیکن آقا کی ختم نبوت کا تحفظ جو وہ کر کے رہیں گے اور کر کے دکھایا انہوں نے حضرات گرامی آج یہ ماحول جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے تحریک چل رہی ہے اور ناموس رسالت کے حوالے سے مختلف علاقوں میں بلکہ پوری دنیا کے اندر احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں تو ان احتجاج اور ان مظاہروں کو ہم نے جاری رکھنا ہے اور ان کو کر کے ہم نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے اور اس ٹیری جونز ملعون اس پادری کو بھی ہم نے یہ بات بتانی ہے کہ ہم ختم نبوت کے دیوانے ہیں مسلمان جتنا گیا گزرا ہو نماز نہ پڑھے یہ اس کا فیل ہے روزہ نہ رکھے یہ اس کا فیل ہے اور کوئی نیک کام نہ کرے یہ اس کا عمل ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اور ناموس رسالت کے حوالے سے جب بھی اس کو آواز لگی جاتی ہے تو کبھی غازی المدین کی شکل میں وہ آقا کی عزت پہ جان قربان کرنے کے تیار ہو جاتا ہے کبھی عامر چیما کی صورت میں وہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نامو سے رسالت کے لیے جان قربان کر دیتا ہے اور کبھی غازی ممتاز قادری کی شکل میں وہ وقت کا گورنر وہ جس کے نہ میرے ذہن میں تھا نہ آپ کے ذہن میں تھا سارے مسلمان پریشان تھے کہ یہ آدمی یہ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے یہ نامو سے رسالت کے قانون قانون کو بلیک لا کہہ رہا ہے کالا قانون کہہ رہا ہے مسلمان پریشان تھے اللہ نے اس اس اس اس کے کے گھر اندر ایک ایسا آدمی پیدا کیا اور نے کا کا انجام کام تمام کیا اور مسلمانوں کو بتلا دیا کہ لوگوں بلکہ اپنے پولیس والوں کو بھی بتلا دیا کہ پولیس والے بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق ہیں اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم ہماری ملازمت وہ بعد میں لیکن ہم عاشق رسول پہلے ہیں ہم عاشق رسول پہلے ہیں ہم تو اس صدیق کو ماننے والے ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے باپ نے ابو کحافہ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالیہ کے اندر نا شائستہ نا الفاظ استعمال کیے تو سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت جاگی سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بوڑھے والد کو تھپڑ مارا جب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا فرمایا اے صدیق تو تو بڑا حلیم التبا ہے اور تو نے اپنے بوڑھے باپ کو تھپڑ کیوں مارا ہے تو حضرت سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آقا میرے پاس اس وقت تو تلوار نہیں تھی اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا آپ صلی اللہ اللہ تعالی وسلم فرمایا ہے صدیق کیسے فرمایا اللہ کے محبوب وہ تو آپ کی شان میں نہ زیبا نہ شستہ الفاظ استعمال کر رہا تھا میں صدیق سارا کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کے خلاف جو زبان اٹھے گی آپ کے خلاف جو زبان بولے گی خواہ میرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں یہی کروں گا جو میں نے کر کے دکھا دیا ہے حضرات گرامی آج ہمیں غیرت صدیق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہے کہ نہیں بولو نا یار آج ہمیں غیرت صدیقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے خواہ ہمارا سگا والد وہ بھی آ جائے اور وہ بھی خدا نہ خواستہ اگر آقا کی شان میں کوئی گستا خانہ کلمہ کہہ دے تو ہمیں وہی سلوک کرنا چاہیے جو سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھا اور الحمدللہ مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہے تو آج اس بات کا حد کر کے جائیے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا اکابری نے جو پیغام دیا ہے گلی گلی نگر نگر محلے محلے شہر شہر کریا کریا پھیل جاؤ اور ختم نبوت کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو بلند کر دو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے